برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا مشرقین مکہ کی تم بھی حجو کرو یا یہ فرمایا ان کے حجو کا جواب دو جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں صحیح بخاری حدیث سمر تین ہزار دو سو تیرہ